زمین پہ جو فرشتے ہوتے ہیں اب یہاں سے ان کی بات شروع کی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالی جب کسی چیز کو متعین اور نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اوپر کے فرشتے تو کام کرتے ہی ہیں یہاں جو زمین پر فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے کہنے کے مطابق اس میں لگ جاتے ہیں اور بنیادی طور پر وہ یہ بات جو کر رہے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے فیض آتا ہے اور خدا کا فیض آسان لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے تو ہر ایک چیز اپنی استعداد کے مطابق اسے قبول بھی کرتی ہے اور ویسا ہی نتیجہ بھی سامنے آتا ہے زمین پانی کو قبول کرتی ہے اور اس کا نتیجہ فصل کی صورت میں سامنے آتا ہے انار کا درخت اسی بارش کو قبول کرتا ہے اور یہی پانی انار میں جا کے انار بن جاتا ہے اور مالٹے میں جا کر اس کا ذائقہ مختلف ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے خیر جو نازل ہوتا ہے یعنی رحمت اور برکت ہر چیز میں جو استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ شکل اختیار کرتا ہے سورج اس کی دوسری مثال ہے کہ دھوپ آتی ہے اور دھوپ پھول پر پڑے تو وہ کھلتا ہے اور خوشبو پیدا ہوتی ہے اور گندگی کے ڈھیر پر پڑے تو تاپن پیدا ہوتا ہے ایسے ہی زمین میں جو چیزیں تھیں ان کی استعداد نے چاہا کہ اللہ کی طرف سے ان پر فیض نازل ہو اور خدا کی طرف سے جب برکتیں رحمتیں نازل کی گئیں تو اس برکت اور رحمت نے وہ شکل اختیار کی جس چیز میں کسی نے اسے ڈھالا بارش نازل ہوتی ہے اور آدمی پیالہ الٹا کر کے رکھ لے تو سارے جہان میں بارش برس جائے اس کا پیالہ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اپنا پیالہ خود ہی الٹا رکھا ہوا تو زمین میں جو عناصر پائے جاتے تھے گویا کے صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ تیری طرف سے رحمت اور برکت ہم پر نازل کی جائے تو خدا تعالی نے جب یہ رحمتیں نازل کی تو کہتے ہیں کہ پھر اس میں اوپر سے جو رحمت نازل ہوئی نیچے والوں نے قبول کی القابل و تاثیر الفاظ دو لفظ استعمال کیے ہیں شاہ صاحب نے رحمہ اللہ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو زمین میں اوپر والے فرشتوں کی نہیں زمین والے فرشتوں میں جو استعداد تھی اس کے مطابق وہی مثال ہے پھول کی استعداد اور اور گندگی کی استعداد اور اور فائل جو اوپر والے ہیں ان کی تاثیر کے مطابق دھوپ جتنی تیز مکہ مقدمہ میں پڑتی ہے ہمارے یہاں ہی پڑتی جن لوگوں کو وہاں رہنے کا تجربہ ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی زیادہ شدید ہے اس کے اپنے اسباب ہیں وہاں دریا نہیں ہے ہریالی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے لیکن اس دھوپ کو قبول کرنے والے کی اپنی استعداد اور اوپر سے جو دھوپ جس تیزی سے پڑتی ہے دونوں مل کے کام ہوتے ہیں تو شاہ صاحب احمد اللہ نے کہا کہ ہوتا یوں ہے کہ وہ جو اوپر سے اللہ کی طرف سے نور نازل ہوتا ہے برکتیں وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے دلوں پر بھی اور جانور بھی اس کو قبول کرتے ہیں اور انسان بھی اس کو قبول کرتا ہے جانوروں کی متعدد مثالیں حادیث میں آئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جانور خدا کی رحمت کو کیسے قبول کرتا ہے یا جانور کو اللہ کی معرفت کیسے ہوتی چنانچہ غالباً ابو داود کی روایت میں ہے لیکن یہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ نے باقاعدہ وہ رویا جیسے کہ روتے ہیں اور اس کے آنسو گرنے لگے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے تو لوگوں نے کہا فلاں لڑکا انصاری نوجوان تو اسے بلایا اور آپ نے فرمایا تمہاری شکایت کی ہے اور تم اسے کھانا وقت پہ نہیں دیتے ہو یہ بہت بھوک میں ہے اس کا بچپن و کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور پہچانتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیسے مانگی جائے کدھر جائیں اور کس کا دروازہ کٹکٹائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی بہت چیزیں ایسی ملیں گی حدیث میں آیا ہے مشکل شریف میں کہ سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی اور قحط سالی ہو گئی تو انہوں نے فرمایا ایک وقت مقرر کرو فلاں وقت ہم اور جنات اور انسان سب نکلیں گے اور باہر جا کے اللہ سے دعا ہوں گے چل پڑے مقررہ وقت پہ اور کچھ آگے جا کے انہوں نے فرمایا لوٹ جاؤ بارش ہو جائے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کون سی چیز تھی جس پہ آپ نے کہا کہ بارش ہو جائے گی تو انہوں نے کہا ہم جو ہی نکلے تو میں نے چیونٹی کو دیکھا اور وہ زمین پہ کھڑی ہو گئی آپ کبھی کبھی چیونٹیوں پر غور کریں تو یہ چیونٹی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن کھڑی ہو جاتی اور آپ خود غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دو جو بازو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پھیلا دیتی کئی مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بازو پھیلا دیے اور کہا اللہ انسان اور جنات گناہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی اور ہم زمین کے اندر جل گئی ہیں بارش ہوئی نہیں اس سال اور زمین کے اندر گرمی پیدا ہوگی تو ایرا ان کے کیے پہ ہمیں نہ چلا ہمیں نہ سزا دے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس چونٹی کی سن لی اور لوگوں کو کہو کہ اس چیونٹی کے صدقے میں خدا تمہیں بارش دے دے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ قد چکی تم لغیرکم اللہ نے جانوروں کی وجہ سے انسانوں پر رحم کر دیا لوٹ جاؤ بارش ہو جائے تو الحامات جو آتے ہیں یہ جانوروں پر بھی اس طرح آتے ہیں اورنگزیب عالم کی سلطان سلیم جہانگیر نے ڈیڑھ دو من سونے کی ایک زنجیر لٹکا دی اور اس سے کہا کہ یہ زنجیر عدل ہے اور پورے ہندوستان میں اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کو بھی مجھ سے شکایت ہو قدمی ہو کسی کے بھی آگے کئی انصاف نہ ملے تو میرے محل کے باہر آ جاؤ اور دیوار سے ایک طرف زنجیر لٹک رہی ہے اس کو تم ہلاؤ گے تو اس کی کھٹک پہنچے گی وہاں جہاں میں سوتا ہوں اور سارے محل میں گھنٹیاں بجنے لگیں گی تو میں تمہارا مقدمہ سنوں کئی مظلوم آئے قاضیوں کے فیصلے لے کے زنجیر ہلاتے تھے اور جہانگیر کی طرف سے حکم تھا دیکھو کس نے ہلایا اور لے آؤ بٹھاؤ اور اسے مجھے بتاؤ میں نے ملنا ہے ساری باتیں ہو جاتی آدھی رات کے وقت ایک مرتبہ زنجیر بجنے لگی تو جہانگیر اٹھ بیٹھا اور جو ملاقات کا کمرہ تھا وہاں آ کے بیٹھ گیا اور جو نوکر تھے شاہی انہوں نے آ کے اطلاع دی انہوں نے کہا حضور گھوڑا آیا ہے اور گھوڑے نے منہ میں زنجیر پکڑ لی ہے اور غالباً یہ کہیں سے رستہ توڑا کے بھاگا ہے تو بے جان وہ وہ بے عقل جانور ہے تو آپ کو بڑی ہوئی ہم نے البتہ گھوڑے کو باندھ دیا آپ جائیں اس کہا نہیں گھوڑے کو لے گیا تو گھوڑا جب لایا گیا تو جہانگیر خود بھی پہنچ گیا گھوڑے تک تو گھوڑے نے جہانگیر کا ہاتھ چاٹنا شروع کر دیا اس سے تسلی دی گھوڑے پہ ہاتھ پھیرا پھر کہنے لگا کہ اسے چیزیں کھلاؤ بادام اور کیا کیا چیزیں آخر بادشاہ کا دسترخان تھا گھوڑے نے بڑی رغبت سے ساری چیزیں کھائیں پانی دیا اور چل پڑا اس نے کہا اسے باندھ دو اور جو اس کے مالک ہیں ان کو تلاش کرو آخر گھوڑا کیسے آ گیا تو مالک تلاش کیے گئے تو جو لوگ کپڑے دھوتے تھے ان کا گھوڑا تھا تو اس نے کہا اس کے ساتھ ضرور کوئی ظلم کیا ہے تو انہوں نے کہا ضرور اس دن کھانا دینا بھول گئے یہ چیزیں الہامات ہوتی ہیں اور جانور تو پھر ایسی چیز ہے جس میں جان ہوتی ہے حتیٰ پتھر یہ اللہ سے اپنے لیے رحمت کو طلب کرتے ہیں اور پتھروں تک بھی یہ شعور پایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک بے جان تنا درخت کاٹ کر اسے رکھ دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ نسل نبی میں آتے تھے جو بالکل ابتدائی زمانہ تھا ممبر بننے سے بھی پہلے چھ ہجری کا ہوگا تقریباً سات ہجری میں ممبر بنا ہے اور ایک عورت نے کے کیا کہ اللہ کے رسول آپ بیٹھتے ہیں یہاں کرسی پہ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں آج کل میرے گھر میں لکڑی کا کام کرنے والا بہت اچھا آدمی کاریگر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی وہ عورت اس کاریگر کو جنگل میں لے گی اور جھاؤ اصل عربی میں جسے کہتے ہیں چھاؤ کے درخت ہوتا ہے چکوان وغیرہ ادھر بہت لگا ہوا ہوتا ہے اس کا اس نے ممبر بنوایا کہ تین درجے تھے اس کے اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور مسجد نبی میں آپ بیٹھتے تھے کرسی پہ لوہے کی کرسی تھی لوہے کے پاؤں ہوتے تھے اور وہ کرسی بھی ہندوستان سے کہیں سے بکنے کے لیے گئی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے خرید لی تھی اور مسجد میں رکھ دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں سے خطاب کیا کریں اور آپ اپنی آہستہ آہستہ عمر شریف زیادہ ہو رہی تھی تو ایک تنا رکھ لیا اس تنے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے سہارا لینے کے لیے دن ممبر بنا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو ہٹا دیا اور تھوڑی ہی دیر میں مسجد نبی میں ایسی آوازیں گونجنے لگی جیسے بچہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ ممبر سے نیچے اترے اور اس کنے پہ ہاتھ رکھ دیا اور وہ ایسے چپ ہو گیا جیسے بچے چپ ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اس پہ ہاتھ رکھتا تھا تو اس نے شکایت کیا ہے کہ اب آپ نے مجھ پہ ہاتھ اس مرتبہ نہیں رکھا تو یہ میری فراق اور مجھ سے دور ہونے جانے کی وجہ سے رو پڑا تو یہ چیزیں ہیں اسی لیے مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا میری نبوت سے بھی پہلے پتھر جو مجھے سلام کرتے تھے مکہ مکرمہ کے میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں اور یہی وہ چیز ہے اتنی روایات ہیں اتنی روایات ہیں کہ ہم انہیں جھٹلا نہیں سکتے اتنی چیزیں ہیں یہی وہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت اسود کو ایمان کے ساتھ چوم لیا یا چھو لیا تو قیامت میں لگاڑا ہی سجر اسود کو زبان دے دے گا اور یہ ہر اس انسان کے ایمان کی گواہی خدا کے سامنے دے گا جس انسان نے حالت ایمان میں اس کو چوما ہو تو گویا جتنے حاجی جاتے ہیں حجر اسد کو چونتے ہیں یا دور سے استعلام کرتے ہیں یہ اس میں فیڈ ہو رہا ہے آپ کو سمجھنا بہت آسان ہے کمپیوٹر میں کیا کیا فیڈ ہو جاتا ہے یہ اس میں فیڈنگ ہو رہی ہے قیامت کے دن یہ سب چیزیں کھل جائیں گی اور وہ لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا تو یہ فیض شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی طرف اللہ کی طرف سے جو فیض آتا ہے اسے قبول کرتی ہے اس سے انسانوں کے اور جانوروں تک کے احکامات بدل جاتے ہیں اور پھر وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں زمین پہ پیدا ہونے والے فرشتے جس کام کو اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے وہ فرشتے اس کام میں چلے جاتے ہیں ان فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا مثلا شاہ صاحب رحمت اللہ اور آگے تین چار مثالیں دیتے ہیں فرماتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ فرشتے طبعی اشیاء پر اپنا اثر مرتب کرتے ہیں اور چیزوں کی حرکات کو زیادہ کر دیتے ہیں اور اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے پتھر زمین پر پھینکا جائے ملک اور کوئی فرشتہ اس پتھر کے ساتھ لگ جائے تو تو وہ پتھر زمین میں اکثر تصور بالآبی عام حالات میں پتھر جتنی تیزی سے لڑکتا ہے فرشتہ اسے مزید دھکا دے دیتا ہے اور اس سے زیادہ تیزی سے جاتا ہے طبعی اشیاء میں یہ چیزیں اپنا اثر کرتی ہیں اور طبعی اشیاء کو یہ اپنی ان حرکات میں مزید اضافے کا باعث بنا دیتی ایک آدمی دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب مجھے اس بیماری سے نجات دے وہی ڈاکٹر وہی مرض وہی دوائی دو مریضوں کو دیتا ہے ایک مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا مریض تھوڑے دیر سے ٹھیک ہوتا ہے اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا اس کی فزیک اچھی تھی سے فلاں بیماری نہیں تھی چاہے وہ دس ہزار توجیحات کی کر لیں اور سب کی سب صحیح اور عقلی ہوں لیکن اس میں ایک انسد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس دوائی میں اثر پیدا کر دیتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے تو وہی دوا جس نے دس دن میں اثر کرنا تھا پانچ دن میں اثر کرنے لگتا اسی طرح دوسری چیزیں بھی ہوتی مثلا دو آدمی تنخواہ لیتے ہیں گھرانا اور کنبا برابر ہے اور ایک آدمی اس تنخواہ میں بخوبی گزارا کر لیتا ہے پیسے اس کے پورے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کناعت ہے اور فضول خرچی نہیں ہے یہ چیزیں لیکن ایک چیز اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل کی جاتی ہے ایک جگہ پہنچ جاتی ہے دوسری جگہ خدا نہیں دیتا نہ ہاں دے جی۔ حضرت گبرارہ رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈبے میں کھجوریں لے آئے اور کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ رکھا اور دعا دے دی اور فرمایا کہ اس میں خالی نہ کرنا جب کھجوریں کم ہو جائیں اور ڈال دینا پھر اور ڈال دینا حضرت رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ پورا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا بھوک لگتی تھی میں اس سے کھجورے نکال لیتا تھا میری والدہ بھی نکال لیتی ہیں وکر کا دور گزرا عمر کا دور گزرا عثمان رضی اللہ عنہ ان کا دور آیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو پھر وہ میرا ڈبا گم ہو گیا فرماتے تھے ہمارے گھر میں ایک برکت کی چیز تھی وہ جاتی ہے تو اشیاء کے ساتھ برکات جمع ہو جاتی ہیں انسانوں کے ساتھ خدا کی طرف سے برکتیں جمع ہو جاتی ہیں فرشتے ساتھ لگ جاتے ہیں اب انسان کو نظر نہیں آتا اور جب کہیں بھی انسانوں کا خون بہتا ہے وہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس لیے کہ انسانوں کا قتل اور خون ناحق ہو جائے جو حق ہوتا ہے خون بالکل درست ہوتا ہے اس کے باوجود کائنات میں تبدیلی آ جاتی ہے نا خون کا تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کتنا شدید گناہ ہے مجموعی اعتبار سے ساری نسلوں پر فرق پڑ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ٹھیک کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے لیکن جس دن وہ اپنے ہاتھ رنگ لیتا ہے کسی کے ناجائز خون میں تم دیکھو گے اس کی نیکی کی رفتار کم ہو جاتی اسی طرح قوم ان کے زوال کے اسباب سے ایک انسانی خون آ جاتا ہے کہ انسانی خون بہ جائے تو پھر وہ برکتیں ہٹ جاتی ہیں پھر رشتے اپنے آپ کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہو جاتا ہے کہ اب اس چیز میں لوگوں کی مدد نہیں کرنی خود کیا اللہ رحمت اللہ اپنا ایک واقعہ آگے چل کے بیان کریں گے وہ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا اور ایک لکما میرے ہاتھ سے گر گیا اور وہ کہتے ہیں وہ اتنی تیزی سے لکما لڑکتا ہوا گیا کہ ہم سب حیران ہوئے گھر والے کہ اس لکمے کو کیا ہو گیا کیونکہ لکما گرتا ہے تو زمین پہ گر گیا اور ٹک کیا تھا اور وہ لڑکتا چلا گیا پھر فرماتے ہیں اس وقت یہ حقیقت کھلی کہ بعض اوقات ان اشیاء کے ساتھ اللہ کے وہ فرشتے لگ جاتے ہیں جو زمین پہ ہوتے ہیں اور وہ اس کی حرکت میں اضافہ کر دیتے ہیں اس چیز کی نتیجہ یہ کہ اللہ کی جو مراد ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی ایسی چیزیں مل جائیں گی یہ شاہ صاحب نے پہلی مثال دی دوسری مثال کو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ روپا ماں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ شکار کرنے والا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں جال پھینکتا ہے فجاعت افواج من الملائکہ تو فرشتوں کی پوری جماعت فوج آ جاتی ہے اور وہ مچھلیوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ اس جال میں گھس جاؤ وہ حاضر ہی انتہروبا اور دوسری مچھلیوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ بھاگ جاؤ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شکاری ان مچھلیوں کو پکڑ لیتا ہے جو جال میں آتی ہیں اور باقی جو ہوتی ہیں بھاگ جاتی ہیں وہی اللہ تعالم تعالیم تزالک اور مچھلیوں کو نہیں پتا چلتا کہ جو جال میں چلی گئی ہیں تو وہ کیوں چلی گئی ہیں اور جو بھاگ گئی ہیں وہ کیوں بھاگ گئی ہیں ما الحمت بلکہ وہ پہلی حقیقت میں کرتی ہیں جو کچھ کے ان مچھلیوں کے دل میں ڈالا جاتا ہے موت آ جاتی ہے مچھلیوں کی تو جنہیں مرنا ہوتا ہے جال میں چلی جاتی ہے حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تشریف کی اور اللہ نے یہ فرمایا وما تدری نفس اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں جا کر اس کا دم نکلے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو کہ جس آدمی کی موت جس زمین پہ لکھی ہوتی ہے اچانک کوئی کام وہاں نکل آتا ہے یعنی وہ پہلے کوئی جانے کا ارادہ نہیں ہوتا اچانک اس زمین پہ پہنچتا ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو فرشتے اس کی جان نکال لیتے اور پنڈی میں تھا اور موت کی جگہ اسلام آباد لکھی ہوئی تھی اچانک کوئی کام نکل آیا کچھ کام ہو گیا لوگ اٹھا کر اس زمین پہ لے آئے یہاں آئے تھے پھر ختم ہو گیا اللہ کی طرف سے یہ چیزیں الہام کی جاتی ہیں تاکہ خدا کی تقدیر پوری ہو جائے اور اللہ کبھی ان چیزوں کو روک لیتا ہے تاکہ جو بھی اللہ کی دوسری تقدیر ہے جو پوری ہو جائے یہ مثال اس کی حدیث میں بھی آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے بیت المقدس کی چابی لیں اور جب بیت المقدس پتا ہوا تو وہاں جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ تورات میں یہ آیا ہے اور انجیل میں کہ غیر قوم سے پتہ کرے گی اور ان کے جو آقا اور لیڈر ہوں گے وہ چابی لینے کے لیے آئیں گے تو آپ اس کو پورا کریں انہیں بولا خط لکھا گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ گئے پرنت عمر رضی اللہ جب مدینہ منورہ سے چلے ہیں زمانہ یہ تو تھا نہیں انہیں کیا پتا تھا کہ پیچھے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اور اگر اپنی جگہ وہ کسی کو مومنین یا نائب مقرر کر کے گئے تھے اور وہ بغاوت ہو جاتی اور حرمین شریفین ہاتھ سے نکل جاتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو کون مانتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ پہ اس سفر میں جانے سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ میں تینوں خلفا کا کوئی عہدہ انہیں قبول نہیں انہوں نے کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تینوں خلافتیں غصب کی بھی ہیں اور میرا ہفتہ انہوں نے چھین لیا ہے تو جن مورزین نے تاریخ لکھی ہے اب یہ تاریخ کا واقعہ ہے نا کوئی قرآن حدیث کا واقعہ تو ایسا ہے نہیں حدیث کی کتابوں میں ذکر آیا ہے تو ضمن آیا ہے اصل تو تاریخ کا واقعہ ہے اب تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ لاہور مغلوں کے قبضے میں تھا تو اب اس میں ایمان اور کفر کی کیا بات ہے اب تاریخ کا واقعہ ہے کہ گجر خان کی ایک تحصیل ہے اس پہ کتاب و سنت کا کیا مسئلہ ہے کفر اور اسلام کا کیا مسئلہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے ہوتے رضی اللہ عنہ کے نائب ہونا یا ان کے حکمرانی میں ان ان کے کا ایک عہدہ قبول کرنا یہ بالکل جائز نہیں تھا تو سب سے بڑا عہدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھے گئے اپنی جگہ مدینہ انہیں نے خلافت کا نائب مقرر کیا خود تشریف لے اور جاتے ہوئے ایک اونٹ لے کر گئے دو آدمی ایک غلام ان کا ساتھ تھا تو کسی نے کہا کہ آپ دو ہیں تو دو اونٹ تو کم سے کم سواری میں لے لیں کیا ضرورت ہے تین منزلیں کریں گے ایک پہ میں چلوں گا اور یہ اسلم میرا غلام سوار ہو جائے گا اور ایک میں اسلم سوار میں سوار ہو جاؤں گا اور اسلم پیدل چلے گا اور اس سے آگے تیسری منزل جو آئے گی اس میں ہم دونوں پیدل چلیں گے اور اونٹ کو آرام پہنچائیں گے فرمایا تینوں کا حق برابر ہو جائے گا اس زمانے میں منزلیں مقرر تھیں جیسے ہمارے یہاں نیل مقرر ہیں تو سولہ اٹھارہ بیس میل کی ایک منزل ہوا کرتی تھی مختلف محدثین نے مختلف کی لیکن فاصلے متعین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے شام رشیف لے گئے چھ سات سو کلو میٹر اسی طرح پہنچے وہاں اور وہاں جا کر جب بیت المقدس میں داخل ہونا تھا تو باری اسلم کی آ گئی تو لوگوں نے کہا ناپ سوار ہو تو فرمایا میں ظلم نہیں کرتا باری غلام کی ہے اس کو سوار ہونا چاہیے تو وہ سوار ہے اور عظم رضی اللہ عنہ اونٹ کی لگام پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں تو وہ جو عیسائی تھے وہ حیران کدھر ہیں اچھا یہ ہے تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہیں جو اونٹ پکڑ کے آ رہے ہیں تو شہر کی چابی ان کے حوالے کی گئی اور سیدنا رضی اللہ عنہ جب واپس ہوئے تو تعاون پھیل گئی تھی اتنا تعاون تھا اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی تھی اس تعاون کی اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا مرض پھیل جائے گا تعاون کا اور تم میں سے جو بھی اس میں انتقال کر جائے گا وہ شہید ہو دس ہزار سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو سکے تو عمر رضی اللہ عنہ جب آئے واپسی پہ تو عبد الرحمان ابن عوف کہیں گئے ہوئے اور ابو ویدہ بن الجرار رضی اللہ عنہ وہاں پر چیف تھے کمانڈر تھے سب سے بڑی قیادت ان کی تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ المومنین آپ کو یہاں سے اتنے کلومیٹر پہ لشکر ہے تو آپ سے تشریف لائیے عمر رضی اللہ عنہ بہت احتیاط کرتے تھے طبی اصولوں پر عمل کرنے میں نہیں نہیں وہ, وہ, وہ اپنی طبیعت ایسی تھی ان کی کہ وہ ایسی اجازت نہیں دیتے تھے ہر چیز ایک آدمی آیا اور اسے کوڑ تھا تو اس نے کہا کہ میں میرے رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا پر میں کہ بیماری ہے بس سب ہے میں کیا کروں اس کا لیکن میں کھانا نہیں کھا سکتا ایسے نہ ہو یہ بیماری ہم لوگوں کو بھی لگ جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے کوڑ کوڑی آیا اور اس کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا تو عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ساتھ کھالو سے قدم بلّا اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اگر مجھے بھی یہ مرض لگنی ہے تو لگ جائے گی نہیں لگنی تو نہیں لگے گی طبیعتوں کا بھی اختلاف ہے رضی اللہ عنہ نے کہا میں سنا ہے تعاون آیا ہوا ہے ان کا جی آیا ہوا ہے انہوں نے کہا بہت سے آدمی وہاں انتقال کر گئے جی بہت سے آدمی شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ کا میں تو نہیں جاتا ابو ویدا رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اس کا اور انہوں وقت مومنین آپ نہیں جاتے فوج مر رہی ہے تو انہوں نے کہا بھائی تعاون کی وبا پھیلی ہوئی ہے مجھے ابھی تعاون ہوا نہیں ہم لوگوں کو نہیں ہوا ہم ادھر سے مدینہ منورہ جائیں گے ان جب زیادہ اقرار کیا تو تمہر کے اللہ نے شورا بلا اور بحث یہ چلی کہ میرے المومنین فوج میں جائیں گے اور تمہر رضی اللہ عنہ نے شدید اس بات کی مخالفت کی کہ میں ان شاء اور وہ رضی اللہ عنہ نے سمجھنے تھے کہ جائیں آخر فیصلہ یہ ہو گیا رضی اللہ کا نہ تو فوج ادھر آئے گی نہ میں ادھر جاؤں گا ہم اپنے طرف جائیں گے تم اپنا کام کرو اور عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ خاموشی تو اختیار کر لی مگر وہ ناراضگی بہت تھی ان میں اگلے دن صبح عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے اور مسفر کر کے کہیں سے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ شورا ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا جی شورا کا اجلاس ہوا تھا اور یہ بات تھی تو انہوں نے کہا اور مومن عمر اس میں اتنا شورا بلانے کی کیا بات تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا آپ فرماتے جب کہیں وبا پھیل جائے اور تم باہر ہو تو شہر میں نہ جانا اور اگر اندر ہو تو باہر نہ تو زمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے اس بات سے اتنا خوش ہوئے فرمایا وافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم وافق تو میرا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو گیا اور پھر فرمانے لگے دنیا پوری فتح ہو جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس بات کی خوشی ہے کہ میرا اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو گیا اب عبیدہ رضی اللہ عنہ کو غصہ تھا کہنے لگے تفر من قضاء اللہ خدا کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں اللہ کی تقدیر میں اگر موت ہوئی تو آ جائے گی نہیں ہوگی تو چلے جائیں گے تو رضی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نے نے بھی ایسے ہی جواب دیا انہوں کہا نام نفر کی یہ جو تقدیر ہے نا تعاون والی اس سے بھاگ کر خدا کی دوسری تقدیر مدینہ منورہ میں خیر خیریت سے پہنچنے والی ادھر جا رہا وہ بھی تو تقدیر ہے اگر یہ تقدیر ہے تو وہاں بھی تو تقدیر ہے وہاں جانا بھی تو میرا اپنا مرضی نہیں وہ بھی تو فیصلہ ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ انسانوں میں سوچ کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے اور پھر ہر آدمی اپنے اپنے اشتہار میں اس پہ عمل کرتا ہے بے شرطے کا وہ اس کا اہل ہو تو یہ بستیاں کیوں چلی جاتی ہیں جال میں وہ بستیاں کیوں بھاگ جاتی ہیں خدا کا فیصلہ ہے تقدیر ہے یہ نافذ ہونی ایسے ہو جاتا ہے اس لیے بہت سے لوگ وہ احتیاطی تدابیر کو کم درجے کی حیثیت دیتے ہیں اور بہت سے لوگ احتیاطی تدابیر پر پورا عمل کرتے ہیں شریعت کے واضح احکامات یہ ہیں کہ انسان تدبیر کو پیش نظر رکھے اور تدبیر پر عمل کرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہیں نہیں پتہ چلتا مچھلیوں کو کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو ایسے ہی ہوتا ہے انسانوں کے دلوں میں چیز ڈالی جاتی ہے کبھی کبھی خام خاص کسی کے دل میں آتا ہے کہ گھر اٹھ کے چلا جاؤں گھر جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس وقت آنے میں کیا حکمت اور مسئلے کبھی کبھی خام خواہ دل میں آتا ہے کہ اتنا چیز کو کھا لوں اب وہ چیز جو کھا لیتا ہے تو وہ کسی بیماری کا علاج بن جاتی ہے اس کے دل میں فرشتے ڈال دیتے ہیں اللہ کی آفیت مطلوب ہوتی ہے یہ چیز کھا لو تک اس طرح اور اگر اللہ کے یہاں منظوروں کے شخص کو بیمار ہونا ہے تو پھر خام خواہ جیو بھی جاتا ہے کسی چیز کو جا کے کھا لیتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے سب چیزیں تقدیر کی طرف لوٹ جاتی شاہ صاحب رحمت اللہ تیسری مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ثقافت سے آسان کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں فجا الملائکہ تو فرشتے آ جاتے ہیں تو فی احادی شجاع تو وہ ایک گروہ ایک فوج کے دل میں ڈالتے ہیں کہ جنگ کے لڑو وا ڈٹ جاؤ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تو وہ ان کے دماغ میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں دشمن کو شکست دینے کا جذبہ ابھارتے ہیں اور دوسری گروہ جو ہوتا ہے فوج کا اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکو گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ جو تیر چلاتے ہیں وہ فرشتوں ہی کی طرف سے چلایا جاتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر جو فصلتیں شجی اور بہادر فوج کے دل میں ڈالی جاتی ہیں دوسرا جو گروہ ہوتا ہے اس کے دل میں اس کے برعکس کے آلات پیدا کیے جاتے ہیں اللہ مفعولا تاکہ اللہ کی تقدیر پوری ہو جائے دو گروہ ہیں فوج ہے کافروں کی اور مسلمانوں کی ایک گروہ کو اللہ نے غالب کرنا ہے فرشتے ان کے دل میں آ کر غالب گروہ کے ڈالتے ہیں کہ لڑو مارو مر جاؤ یہ تدبیر اختیار کرو اس طرح تم کا جو گروہ ہوتا ہے اس کے دل میں فرشتے ڈالتے ہیں کہ تم نے تو ہار ہی جانا ہے تم نے تو مرنا ہی مرنا ہے تم تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے دشمنوں کا نتیجہ یہ تو ہار ہیں یہاں بھی الہام ہے وہاں بھی فرشتوں کا الہام ہے اور اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی کائنات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس ساری شجاعت اور اچھائیوں کا منبع خود اب تعالی شانو کی ذات ہے وہیں سے یہ چیزیں آتی ہیں اور اصل میں بس انسانوں کی اس تعداد پر فرق پڑتا ہے تقدیر اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے کہ فلاں قوم کی پٹائی ہونی ہے خدا کسی اور قوم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اور پٹائی ہو جاتی ہے یہودی جب حد سے گئے گزرے ہو گئے اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکامات کو بدل دیا نہ وہ نماز پڑھتے تھے نہ وہ نبوت کو عمل نافذ کیے ہوئے تھے نبوت کے احکامات کو اور اور, اور, اور انسانوں میں سخت انتشار پھیلا ہوا تھا اور بیت المقدس جو اس زمانے میں مرچا اور ممتا تھا سارے یہودی وہاں جاتے تھے وہاں پر ظالم حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ مظلوموں کی مدد کرے چنانچہ مشرقین ایران کے انہیں اٹھایا اور اللہ نے کہا کہ علیہ اللہ شدید ہم نے اپنے بندوں کو وہاں سے اٹھایا مشرقوں کو تھے تو وہ بھی ہماری بندے اور ہم نے ان پہ لا کر مسلط کر دیا کہ مارو ان مسلمانوں کو یعنی جو زبان کے مسلمان ہی تھے نا انبیاء علیہ السلام کو مارنے والے اللہ نے کہا مارو انہیں اور انہیں نکالو یہاں سے اور تم قبضہ کر خدا کو سزا دینی مطلوب تھی وہ ہو کر بدر میں ایسے ہوا کہ اللہ کو منظور تھا کہ مسلمان غالب آئے اور کافر پٹ جائیں تو فرشتوں نے نازل ہونا شروع کیا حدیث میں بھی آیا ہے اور سورہ انفال میں بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہوا یہ کہ شیطان آ گیا ادھر اور شیطان جانتا تو تھا کہ یہ مارکہ ایسا ہے کہ اگر مسلمان اس میں پٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ کا دین مٹ جائے گا اور اس نے آ کر ابو جہان اور دیگر سردار جو تھے شہبا وغیرہ ان سے کہا کہ لڑو پر میں تمہارے ساتھ ہوں انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو تو اس نے کسی جگہ کا نام لیا کہ میں وہاں کا شہر ہوں اب کون تحقیق کرتا اور کیسے لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا وجی ایک بڑا اچھا سردار ہمارے ساتھ ہے اور ہماری ہمت بنا رہا ہے تمہیں لڑ پڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بدل میں فرشتے نازم کیے قربان ایسا دن تھا جس دن واضح ہو جانا تھا فرق پڑ جانا تھا اور قرآن نے کیا زبردست بات کہی ہے اللہ نے کہا لیامن حیا دن ہم نے چاہا کہ بدر میں فیصلہ ہو جائے کہ جس نے ہماری زمین پہ باقی رہنا ہے دلیل کے ساتھ آئندہ جیے اور یہ کمن حلقان الاقان بین اور جو برباد ہوگا اس کے پاس بھی کوئی جواب ہونا چاہیے لوگ سمجھیں کہ وہ کیوں برباد ہوا ہے اور کیوں ہم نے انہیں مٹایا ہے زمین پہ جس نے رہنا ہے وہ اپنا جواز مہیا کرے کہ قوموں کا بھی اصول ہے ملکوں کا بھی اصول ہے افراد کا بھی اصول ہے جو فرض یہ ثابت کر دے کہ اللہ میں تیری مخلوق کے لیے نفع دینے والی چیزوں اللہ اسے قائم رکھتا ہے جو قوم ثابت کر دے کہ اللہ ہماری وجہ سے تیری مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے اور کہاں قوم کی وجہ سے مخلوق کو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان والی قوم خدا مٹا دیتا ہے فائدے والی کو باقی رکھتا ہے یہی ممالک کا بھی اصول ہے جو ملک یہ ثابت کر دے کہ اس کے رہنے کی وجہ سے وہاں پر خیر اور برکات اور خوبیاں ہیں اور وہ ملک اگر تباہ ہو جائے تو پھر امن چین ہو جائے گا خدا وقت کے ساتھ ساتھ اسے دبا بھی کر دیتا ہے اور باقی انہی کو رہنے دیتا ہے جو اپنا جواب مہیا کرتے ہیں کہ ہم کیوں رہیں وجہ ہونی چاہیے نا بھی کیوں کوئی زندہ رہے کیوں کوئی قوم مرے بدر میں فرشتے ادھر بھی آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا اور ہم نے کہا کہ مسلمانوں کے دلوں کو جمانا اور ہم نے کہا کہ اللہ ایمان والوں کے دلوں کو تھام لینا اللہ نے کہا کہ ان کافروں سے لڑو انی ان میرے فرشتوں میں تمہارے ساتھ تو جب اللہ فرشتوں سے کہتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ان فرشتوں نے کیا پیچھے اٹھنا تھا ویسے بھی نہیں ہٹنا تھا لیکن اللہ نے کہا جبریل امین جب آئے تو شیطان ادھر کھڑا تھا اس کی نظر جو جبریل امین پر پڑی تو جانتا تو پہلے وہ بھی تھا نا کہ یہ ساتھ ہی رہے ہیں ہمارے بھی وہ پیچھے ہٹنے لگا جن وہ پہ گئے قرآن کہتے ہیں ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا دیکھ کے جبریل کو اور جبریل امین وہ آئے تھے اسی کو مانگنے کے لیے یہ پیچھے ہٹا تو انہوں نے کہا کہ نہ کتھا اللہ کے بہت انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں کیوں بھاگ رہے ہو اس کا اتنی کرو بدر میں جو سامنے ہے نا میں جنہیں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے اللہ رب میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے یہاں کون لڑے اس جلدی میں کون منہ دے وہاں تو پرانی آدھ دوست لیں یہ فرشتے تو مجھے مار دیں گے وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یہاں جبریل امین نے لوگوں کو اور فرشتوں نے ثابت قدم رکھا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر میں میں ایک کافر کو مارنے لگا اور میری بالکل تلوار کی زد میں تھا اور ایک آواز مجھے آئی اور اس کے ساتھ ایک کوڑا اس پر لگا اور وہ تڑپا چیخا اور مر گیا میں حیران کی کیا ہوا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر ایسے ایک نشان پڑ گیا ہے جسے بجلی آسمان کی جلا دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کا رشتہ تھا اور وہ تم لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوا تھا تو اس لیے وہ اس کافی کے پیچھے پڑا ہوا تھا تمہاری تلوار چلنے سے پہلے اس نے اپنا کوڑا مار دیا اور وہ بجلی کا نشان ہے جو تم نے دیکھا اللہ کے فرشتے ایسے آتے ہیں اور پھر یہ وہ مقام آ جاتا ہے مومن پہ جس کو کہتے ہیں کہ گفتہ گفتہ اللہ بود اس کا کہا اللہ کا کہا ہو جاتا ہے گرچہ اصل کو میں عبداللہ بود اگرچہ وہ بظاہر آدمی کے منہ سے بات نکل رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے وہ بات ہو جاتی ہے اور خدا کی طرف سے وہ اس کی تقدیر نافذ ہو جاتی اور یہی وہ وجہ ہے کہ فرشتے جب مدد کو آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مٹھی اٹھائی صحیح بخاری وغیرہ کی روایات میں آتا ہے اس کی شروع میں آپ رحمت اللہ نے ایک مٹھی اٹھائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی اور ہوا یہ کہ دونوں طرف جھاڑیوں میں حوازن قبیلے کے لوگ چھپ گئے اور بڑے زبردست تیر انداز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دودھ پلایا تھا اسی قبیلے نے اور سب سے زیادہ اچھی زبان اربوں میں ان کی سمجھی جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اندازہ نہیں تھا کہ ان میں دوسری فوج چھپی ہوئی ہے تینوں کے درمیان یہ سارے آگے چلے گئے جب فوج آگے چلی گئی کافی ساری تو انہوں نے اوپر سے تیر چلانے شروع کر دی اور آگے سے اب جب یہ ایک دم سے حملہ ہوا تو پیچھے کو پلٹے اب پلٹے تو جائیں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے اپنی سواری سے اور آپ نے لگام پکڑ لیے اس کی اور آپ بار بار فرماتے رہے نبی اللہ میں جھوٹا جھوٹا نبی نہیں ہوئی میں عبد کا ہوتا ہوں اور دادا کا نام کیا اور آپ نے میں نے آپ سے گاؤں کا دودھ پیا ہے فلاں فلاں عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے اور دشمنوں میں بے بے بے روکے آگے گھستے چلے گئے اور آپ نے بلاؤ ان کو فلاں کو آواز دو فلاں کو آواز دو اور اللہ آپ کے فرشتے آئے اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی اٹھا لی مٹی کی اور آپ نے کافروں کی طرف پھینک کے کو برباد کر دے جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ایک مٹھی میں اتنی تاثیر تھی ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں پہ وہ مٹی نہ پڑی ہو اور پھر اس نے تیر کمان سب چھوڑ کے اپنی آنکھیں مل لینا شروع کر اللہ کی طرف سے ایسے بھی ہو جاتا خدا جب کسی کام کو کرنا چاہے تو اس طرح بھی وہ اس کام کو نافذ کر دیتا ہے یہ فرشتے تھے جنہوں نے اس مٹی سے ان کافروں کی آنکھوں کو خراب کر دیا ان میں خارش پیدا ہو گئی اور انہوں نے تیر کمان چھوڑ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قیدی بنا لیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور اور صحابہ رضی اللہ عنہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے ایک عورت نے کہا رات کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا یہ وہی محمد ہے جو قریش میں تھا بچہ تھا اور یہاں آیا تھا دودھ پینے کے لیے تو صحابہ سے اللہ عنہ نے کہا وہی ہیں صبح ہوئی تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت رات بھر اقرار کرتی رہی ہے کہ آپ سے ملنا چاہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ اسے جب بلائی گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن اس اعتبار سے نکلی کہ شیما ان کا نام تھا اور شیما نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے اکٹھا تھا رضائی بہن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تار سنا تو چادر بچھا دی اور بہن کو بٹھایا اور اس نے کہا میں نے اور آپ نے دونوں نے آمنا ہی کا دودھ پیا تھا اور میں آپ کی بہن ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کہیں اس کے ہاتھ پہ دانتوں سے کاٹ لیا تھا تو اس نے کہا یہ ہے وہ نشان جو تم نے بچپن میں مجھے کاٹا تھا یہ میری صحیح بہن ہونے کا ثبوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو اس کو دیکھ کر پھر آمینہ یاد آئی کہ رو پڑے اور فرمایا کیا کہتی ہو اس نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں یہ سارے لوگوں کو آزاد کر دو اگر یہ قید میں رہے تو لوگ کل کیا کہیں گے کہ ایک بادشاہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اسے اللہ نے غلبہ دیا تو اس نے اپنے کنبے قبیلے خالاؤں کو چچاؤں کو ماموں کو بہنوں بھائیوں کو قید کر دیا بڑی بدنامی کی بات بڑی بہن تھی نا مشورہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور پھر فرمایا بہن میرے حصے میں جو غلام آئے ہیں میں انہیں آزاد کر سکتا ہوں اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ خبروں کے اعلان کیا کہ یہ قبیلہ ایسا ہے جن لوگوں کا دودھ میں نے جس عورت کا دودھ میں نے پیا تھا حلیمہ کا اس قبیلے سے تھی تو لوگوں جو میرے پاس کہتی ہیں میں آزاد کرتا ہوں تمہاری اپنی مرضی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ تو آپ کے دزیال اور ننحال ہیں ہم انہیں کیسے قید کر سکتے ہیں نتیجہ یہ کہ سارے ہزاروں کے حساب سے قیدی سب سب کے سب چھوڑ دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری کا اپنے ساتھ تعلق کا اتنا پاس تھا اور طبیعت شریفہ ایسی تھی کہ کسی نے بھی احسان کیا ہے زندگی میں تو ہمیشہ اسے یاد رکھا ہمیشہ اسے نبھاتے یہ اسلام کی تعلیم یہ دین کی تعلیم ہے کہ آدمی جس ماحول میں جہاں پرورش پاتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں احسان ہوتا ہے ان احسانات کا بدلہ جو اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے آدمی خود بھی اپنی طبیعت میں اگر شریف ہو اندر سے تو احسانات کے بدلے میں وہ نیکی کرتا ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ حل جزا الحسان الحسان اور لوگوں نیکی کا معاوضہ کیا ہے سوائے اس کے کہ تم بھی ویسا ہی احسان کرو جیسا کہ تم پہ کیا گیا تو اس جنگ میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پھینک دی اور وہ مٹی ہر ایک کی آنکھوں میں جا کر پڑی یہ اللہ کے رشتے جو زمین میں ہیں یہ ان چیزوں میں کام آتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فتح یقینی ہو جاتی ہے چوتھی مثال شاہ صاحب رحمت اللہ نے دی انہوں نے کہا کان المترشہ ہو انسانیت کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں کے دل میں یہ الہام کیا جاتا ہے کہ تم فلاں انسان کو تکلیف پہنچاؤ اور نہیں اور کسی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسے اسے آرام سے رہنے دو تو فرشتے پورا زور لگا دیتے ہیں کل مذہبی ممکن کہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے وہ پابند ہو جاتے ہیں اور خدا نے جو بھی حکم بھیجا ہوتا ہے اس حکم پر وہ اللہ کی طرف سے اس کے پابند ہوتے ہیں کہ اس کو نافذ کریں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے اور حکمت الاشراق میں یہ جو مقتول سور وردی کی لکھی گئی ہے اس نے بھی بحث کی ہے یہ جتنے فلاسفہ ہیں دو مکاتی بے فکر رہے فلاسفہ ہمیشہ دین کو عقل سے ثابت کرتے رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں صوفیا دوسرے تھے جو عشق سے خدا کے دین اور راز کو ثابت کرتے رہے ہیں اور بڑا انقلاب آ گیا جب تاطاروں نے حملہ کیا ہے کے کے حملے بعد عام طور پہ امت کا رجحان تصوف کی طرف ہوگی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے پچھلی چھ صدیوں میں اتنا بڑا کوئی حادثہ نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جب مسلمان نکلے تو سب سے پہلے ان کا واسطہ اربوں کا اربوں ہی سے پڑا اور وہ صحراؤں سے نکلے جب صحراؤں سے نکلے اور انہوں نے سبزہ دار دیکھے انہوں نے پانی دیکھا دریا دیکھے تو حیران رہ گئے کہ خدا کی زمین کتنی خوبصورت ہے کتنا پانی ہے کتنی سبزیاں اور پھل ہیں اور ان کے اپنے تمدن کا یہ حال تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب ایران فتح کیا تو کھانا ان کے سامنے رکھا گیا کھانا کیا رکھا گیا کہ جو کہا کھانے میں زیادہ تحقیق سے منع کرتے ہیں نا اور وہ کہتے ہیں کہ اہلی کتاب کا کھانا جائز ہوتا ہے زیادہ تحقیقوں میں نہ پڑا کرو وہ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ جب صحابہ رضی اللہ نے ایران فتح کیا تو ان کے جو کھانے پکے ہوئے تھے انہوں نے بغیر تحقیق کے انہیں کھایا یہ تاریخ میں آتا ہے تو خیر اس سے بھی پہلے جب وقت گیا ایران میں ملنے کے لیے تو رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا شاہ ایران کی خدمت میں تو بادشاہ جب ملا تو یہ لوگ ان کی اپنی تہذیب تمدن جو بھی عربوں کا تھا نیزے کی انی دیکھتے ہوئے اس قالین پر بادشاہ کے سامنے چلے گئے اب نیزے کی انی اتنی شارپ تھی کہ اس کے قالین میں جگہ جگہ سوراخ کر دیے بادشاہ کو بڑا غصہ ہے اس نے کہا یہ عجیب قوم ہے کوئی نے تمیز نہیں ہے چلنے کی میری ساری قالینیں برباد انہوں نے کر دی وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا اس نے کہا کہ سب سے زیادہ ذلت کی حرکت اس قاصد کے ساتھ کرو اور انہوں نے جب قوموں میں جینے کی امنگ ہو اور آدمی کی سوچ پازیٹو ہو اور آدمی ہمت کر لے کہ میں نے جینا ہے اور دنیا میں کچھ کر کے ہی ہے پھر وہ رویہ ہوتا ہے جو صحابی رضی اللہ عنہ کا تھا اس نے کہا سب سے زیادہ حرکت کرو اور وہ یہ کہ لوگ تو ایک دوسرے کے منہ پہ کبھی جوتا مارتے ہیں یا مٹی پھینکتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں انہوں نے کہا مٹی کا ٹوکرا اس کے سر پہ رکھو اسے لے جائے اور ساتھ کو جا کے دے جو آ رہا ہے تاکہ ہوں رسوا ہو یا مٹی پھینکنے کے مطابق مٹی پھینکا کرتے تھے جوتا پھینکا کرتے تھے یہ جوتا پھینکنے کی رسم جو اب چلی ہے یہ اب کی نہیں بڑی پرانی ہے کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا تو کوئی بھی جوتا اتار کے اسے پھینک دیتا تھا تو مطلب سمجھا جاتا تھا کہ بالکل ہو گئے اور بہت ہی ذلیل ہو گئے یہ تغلق بادشاہوں میں ایک سوجی تھی اس بات کی کہ اس نے کہا میرے چار یار ہیں اور واقعی چار اس کے دوست جو تھے بڑے بڑے فہیم دانا پڑھے لکھے اس نے ایک دن کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی چھوٹی جماعت کے ساتھ دنیا میں اپنا وزن پھیلا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں پھیلا سکتا تم میرے چار یار بھی ہو اور چاروں میرے بات گلبا بھی ہو جاؤ گے اور قریب تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا وہ ایک بزرگ تھے وہ انہوں نے جب ان خیالات کو سنا بادشاہ نے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے جوتا اتار کے بادشاہ کو دے با تو اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنا غرور آ گیا ہے اس بادشاہ پہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے نہیں ہیں انسان ہی ہیں اور کبھی غالب آ گئی دوسروں کی فوج تو پھر تمہاری اس بات شاہد آ جائے گی اسی لیے قرآن میں بڑی زبردست دعا آئی ہے اللہ نے فرمایا ہے علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے طاقت کو پہنچے محل سے باہر نکلے قرآن کہتا ہے موسا علیہ ٹھیک بھرپور جوانی میں تھے جوانی میں تو ایسی پھر طاقت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے پہاڑ کو ہلا کے رکھ دے ہٹا دے اپنے راستے سے ٹکرا جائے اس سے اور موسا علیہ السلام شہزادوں کی طرح فرعون کے گھر میں پلے ہوئے جب وہ نکلے تو دو آدمی لڑ رہے تھے ایک بنی اسرائیلی تھا ایک فرعون کے اس کا تھا قوم کا تو اس نے فریاد کی استقاع موسا میری مدد کیجئے یہ فرونی مجھے مارتا ہے موسا علیہ السلام نے وقت اور اللہ نے فرمایا ایک مکہ اس کو مارا فقضا علیہ وہ ایک مکہ نہیں مر گیا اب جب مر گیا وہ فرعون کی قوم کا آدمی تو فرعون اپنی قوم کے ایک ایک فرد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیتا تھا تاریخ میں آتا ہے اس نے فوراً اجلاس بلا لیا اور اس نے کہا یہ موسا میرا بیٹا منہ بولا جو ہے اس نے ایک آدمی کو مار دیا ہے لہٰذا اس کے متعلق مشورہ دو کہ ہم اسے قتل کریں کیا کریں ہے تو یہ بنی اسرائیل کا کسی اور قوم کا ہمارا حقیقی بیٹا تو ہے نہیں اللہ نے فرمایا جب مر گیا نا وہ تو موسا علیہ والسلام نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ اللہ یہ قتل ہو گیا ہے اور فخر لی اللہ مجھے معاف کر اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے سورہ قصص میں ان کی دعا آئی ہے یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے جب گناہ ہو جائے انہوں نے کہا مجھ سے خطا ہو گئی معاف کر فرما دے اللہ نے کہا اللہ نے اسے معاف کر دیا اب اجلاس شروع ہو گیا موسا علیہ السلام دوسرے دن آئے دوسرے دن بھی اجلاس جاری تھا ابھی کیا کرنا ہے تو جب باہر آئے تو پھر وہی لڑ رہا تھا اس نے کہا موسا یہ دوسرا آدمی مار رہا ہے مجھے وہ سار والسلام جب آگے بڑھے تو اس دوسرے آدمی نے کہا ایک تو تم نے کل ہماری خاندان ہمارے قبیلے کا آدمی مارا ہے آج مجھے بھی مارو گے تم یہ چاہتے ہو کہ زمین پہ جابرانہ حکومت اپنی قائم کرو جبر کرو لوگوں پہ ظلم کرو تو علیہ فلاس والسلام نے ایک دعا مانگی بڑی بڑی عجیب بات ان کی بیمار کیا میرے رب جو بھی آپ نے مجھے عطا کیا ہے نا مال عہدہ بادشاہ کا بیٹا جتنی چیزیں یہ خاص طور پہ جو لوگ پولیس اور فوج میں ہوتے ہیں ان کو تو خاص طور پہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کا رب بیما ان پروردگار جو بھی آپ نے مجھ پہ انعام کیا ہے عہدہ جو کچھ بھی دیا ہے فلن اکون ذہیر المجرمین اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں کبھی بھی اس عہدے مال و دولت کی بنا پر مجرموں کا مددگار نہ بن سکوں اللہ میں کسی مجرم کی حمایت کرنے والا نہ بن جاؤں جو تھی جوانی عطا کی ہے رب بما انعمت علیہ اللہ جو بھی آپ نے انعام فرمایا فلن اکون ذہید للمجرمین اللہ میں مجرموں کا طرفدار نہ بن جاؤں میں اپنی ان صلاحیتوں کو بہتر کاموں میں صرف کروں سورہ قصص میں آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے ہر آدمی پر کوئی نہ کوئی نام تو اللہ نے کیا ہی ہوتا ہے نا کیا فائدہ کہ اس کی صلاحیتیں مجرموں کی تائید میں اور مجرموں کو بڑھانے میں لگ جائے تو نظام ایسے چلتے کہ علیہ السلام وہ قتل ہوا وہ تو پھر ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا اور اس کہا ان نلملا سردار بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں اور آپ کو قتل کر دیں گے وہ خرج ہجرت کر جا ان نیلا موسا میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں حضرت مسا علیہ صلاح السلام کی دعائیں بڑی عجیب و غریب ہیں قرآن میں کئی جگہ ان کی دعاؤں کا ذکر ہے اور سب سے زیادہ غالباً انہی کی دعاؤں کا ذکر ہے نکل پڑے اللہ نے خرج خواہ ڈرتا ہوا نکلا مسا یا طرف کب کوئی راہ پتا نہیں تھی اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے صحیح راہ دے دے مجھے تو راستہ بھی نہیں پتا کدھر جانا ہے اور جب پہنچے ہیں شعیب علیہ السلام کیا تو انہوں نے دیکھا مدین کی بستی میں ایک کنویں ہیں اور کنویں پہ لوگ ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں دو لڑکیاں انہیں ادھر کھڑی ہوئی نظر آئی چلے گئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ ماں تم دونوں کیوں کھڑی ہو انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتا اور یہاں پر زور آور طاقتور لوگ ہیں وہ ہماری باری آنے نہیں دیتے پہلے وہ پلا کر چلے جائیں تو ہم غریب کمزور عورتیں بعد میں پلائیں گی موسا علیہ السلام نے جانور ان کے لیے آگے آئے ہٹایا ایک ہاتھ سے طاقت اللہ نے دی ہوئی تھی لوگوں کو پیچھے کیا کہ ہٹو اور جانوروں کو پانی پلا کے ان بچیوں کو واپس بھیج دیا اور اللہ ہیں فلما تبلا پھر موسا لوٹے ہیں جب تو آ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور کہتے ہیں من اللہ آج جو بھی میرے ساتھ آپ نے کی مہربانی کرنا ہے فقیر تیرا بندہ آج فقیر ہے مانگنے والا تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں بلا لی گئی تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ خدا ان راہوں کو کھولتا ہے اور انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری جو صلاحیتیں ہیں وہ خیر میں سر ہونی چاہیے صحافت رام جب پہنچے ان میں زندگی تھی عروج تھا نئے نئے نکلے تھے شیر تھے طبیعت کے آگے جو دیکھا تو انہیں واسطہ پڑ گیا سبزوں سے انہیں واسطہ پڑ گیا اچھی اچھی چیزوں سے ان کا اپنا تمدن اتنا تھا کہ شاہ ایران نے کہا یہ ٹوکری بھرو مٹی کی اور اس کے سر پھر آپ کے ساتھ واپس ہوئی تھی سپاہی ہے ٹوکری اٹھا کر واپس لے گیا کافی تھے نا اور صحابی رضی اللہ جب پہنچے تو صاحب رضی اللہ کے سامنے ٹوکری رکھی اور انہوں نے کہا آپ نے خط لے کے بھیجا تھا <clears throat> انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ یہ ہے کمانڈر ایسے مورال ہائی ہوتا ہے انہوں نے کہا مبارک ہو لوگوں کو بلایا اور فرمایا مبارک ہو تم لوگوں کو انہوں نے کہا حضرت کیا مبارک اس نے تو ٹوکری بھیج دی مٹی کی اٹھا کے کہنے لگے زمین کا کچھ حصہ اس نے دے دیا کچھ ہم لے لیں گے یہ مبارک صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جب ایران پتہ کے لیے گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے تو انہوں نے ہمارے سامنے گوشت رکھا اور گوشت کے ساتھ چپاتیاں رکھنی ان اربوں نے کبھی چپاتیاں دیکھی نہیں تھی کہ اتنی پتلی روٹی بھی ہوتی ہے تو انہوں نے گوشت کھا لیا اور روٹیوں سے ہاتھ صاف کرنے لگے تو ایرانیوں نے بتایا کہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے نہیں ہے یہ بھی گوشت لگا کے کھاتے ہیں حتیٰ کہ یہ پٹھان یہ غزنوی جب ہندوستان آئے ہیں تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ ہندو دال پکا کے کھاتے تھے روٹی کے ساتھ تو پٹھان ہنسے بہت اور انہوں نے کہا کہ عجیب قوم قوم سے واسطہ پڑا ہے غلہ بغلہ بھی ترنت غلے کو غلے کے ساتھ ہی لگا لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ دال بھی کھاتے ہیں وہ تو گوشت کھانے والے تھے تو نتیجہ اس کا یہ انقلاٹ جب یہ نکلے پھر یہ عرب اور عجم میں پھیلتے چلے گئے پھر انہوں نے پہاڑوں پہ پہاڑ فتح کیے پھر ترکی فتح ہو کیا پھر پہاڑی راستہ جو عراق سے چلتا تھا وہ جا کر سمرکند اور بخارا پر منتج ہوا وہاں تک پہنچا پھر دریائے جہون اور سہون آ گئے یہ دونوں دریا اب بھی ہیں اور اب بھی ماورا میں ہم نے دیکھے ہیں ان دو دریاؤں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جب گیا میں راج میں تو چار دریا میں نے دیکھے اللہ کے عرش کے نیچے سے نکل رہے تھے یہ دو دریا روس روس میں بھی ہیں اور مسلمان ریاستوں میں بھی اس دریائے جہون اور سہون کے بعد جب مسلمان پہنچے ہیں تو زمینیں زمین زمینیں زمینیں تو مسلمانوں نے فتوحات یہ کیے چھٹی صدی تک چھ سو سال سوا چھ سو سال انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ کئی مار بھی پڑتی ہے تو باقی خلفا سے لوگوں نے پوچھا کہ باقی سلطنت تمہارے علاوہ بھی کوئی لے گا تو باقی گئی بادشاہ شہزادے ان کے کہتے تھے علیہ السلام آ کے لیں گے ان سے پہلے تو کوئی امید نہیں کہ سلطنت ہم سے چھوٹ جائے چھتیس خلفا ان کے قیدر گزرے اور ایک ایک خلیفہ کی پچاس ساٹھ ساٹھ سال کچھ کچھ تک حکومتیں کرتے رہے ان کے ذہن میں وہ گمان میں بھی نہیں تھا اور پھر جو اٹھی ہے تاتاریوں کی فوج اور تو تاتاری ایسے تھے کہ جب انہوں نے پتہ کرنے شروع کیے علاقے مارنا شروع کیا اور سرحدیں ہندوستان میں حکومت تھی اور ایبک چاہتا تھا کہ ہندوستان بچ جائے مسلمانوں کی نئی نئی حکومت قائم ہوئی تھی التمش آئے التمش کے بعد ایبک آیا ایبک غلام تھا التمش نے جاتے ہوئے حکومت سے دے دی کیونکہ وہ اہل تھا بہرا تو تاتاریوں نے خارزن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ملک جلال الدین بادشاہ تھا خارزن کا اس نے ان تاتاریوں کو شکست دے دی اور بھگاتے ہوئے ہوئے تاتاری کھڑیتے اسے یہاں تک لے آئے اٹک دریا تک سن تک یہ ساری چیزیں اور خارزن کے بادشاہ نے اس ہلاکو خان کو تاتاریوں کو وہ چنے چپوائے کہ وہ حیران تھے یہ آدمی کیا ہے آ کر ایک موقع ایسا آ گیا جب خوازم کے بادشاہ کو ساری سلطنت چھوڑنی پڑ رہی تھی تو اس نے خط لکھا اس کو سلطان قطب کو کہ تاتاری آ گئے ہیں اور کیا میں ہندوستان میں آ سکتا ہوں قطب الدین دلی میں تھا کی قبر ابھی تک ہے بادشاہی مسجد لاہور میں ہم ایک مرتبہ گئے تو آثار قدیمہ والے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس قبر کو کبھی کھولا گیا تو انہوں نے کہا کئی سال پہلے تیس چالیس سال پہلے یہ قبر بیٹھ گئی تھی تو ہم نے اس کی مرمت کی تھی ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا دکھائی دیا تو انہوں نے کہا سلطان قطب الدین ایبک کی لاش اب تک ویسے ہی ہے جسے رکھی ہوگی کسی نہ کسی زمانے کہنے لگے صرف کفن تھا وہ تار تار ہو گیا ہے باقی آدمی ویسے کا ویسے ہی تھا ظاہر ہے کہ اسے اسی طرح رکھنا تھا یعنی کوئی تشہیر اس کی کرنی نہیں تھی اثار قدیمہ کے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بتایا تو سلطان قطب الدین ایبک اب اگر نہ کر دیتا تو ممکن ہے پارسنیوں کو حکومت مل جاتی سمرکند اور بخارا سے فوج لے کے ہندوستان پہ دوڑ لیتے اور اگر ہاں کر دیتا تو پیچھے تھے کہتے کہ اچھا تم نے ہمارے دشمن کو بنا دیا لہذا تم بھی مارے جانے کے قابل ہو تو بڑا خوبصورت خط نے لکھوایا اس نے کہا حضور سمندر بہت بڑا ہے اور ہندوستان چھوٹی سی کشتی ہے اور مجھے افسوس ہے کہ کشتی مزید بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی اس میں مزید بوجھ ڈالا نہیں جا سکتا تو خارزم سمجھ گیا ملک خاطم اور وہ پھر جب نکلا ہے دریائے سندھ میں اسے گھوڑا ڈال دیا اور اور تاجوں میں یہ ہلاکو وغیرہ وہاں پہنچ گئے اس نے اس موقع پہ ایک تاریخی جملہ کا وہ دیکھتا رہا خارزم کے بادشاہ کو تو آرام سے پار اتر گیا دریائے سندھ کا پورا پارٹ کر کے تو اس نے کہا ماں نے ایسا بچہ جنم بھی نہیں دیا اور جنم بھی نہیں دے گی اتنا اتنا بہادر آدمی میں نے زندگی میں پہلی مسئلہ دیکھا ہے کہ یوں اطمینان سے گھوڑے پر بیٹھ کے اسے رکوا تیر اندازی اور اس کہا بہادر آدمی ذرا دیکھوں تو کب ڈوبتا ہے نہیں بالکل نہیں ڈوبا آگے چلا گیا اب تھے تا نے وہ قتل و غارت گری کی ہے کہ انسانی کھوپڑیوں کے منار تعمیر کر دی اور تاطاری اتنے مت تھے کہ جب یہ بغداد اور موسل اور عراق پہنچے تو وہاں کے عرب لکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ان کے گھوڑوں کے سامنے جو اور جوار اور باجرا اور یہ چیزیں ڈالتے تھے تو ان کے گھوڑے تاج کے اتنے طاقتور تھے کہ وہ جو کو منہ نہیں لگاتے تھے آ کر پتا چلا کہ جناب یہ تو پھل کھاتے ہیں یا پھلدار درخت جو ہیں ان کی ٹہنیاں کاٹ کے ڈالو تو وہ کھاتے ہیں اور اتنا خون تھا ان میں کہ تاباری کاٹتے تھے کسی کو اس کا خون پی جاتے تھے اور سورج کو سجدہ کرتے تھے مسلمان کافر سب ملے ہوئے تھے پھر جب یہ دمشق پہنچے ہیں تو ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ جمعے کی نماز پڑھا کر نکلے اور ابن کہتے ہیں کہ تاباریوں کی فوج ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور شراب پی رہی تھی اس قصے میں بڑے سبق ہے جو انسان کو سیکھنا چاہیے تو ابن قیم کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جب باپ سے گزرے تو ہم ڈر گئے ہم نے کہا شیخ تو کوئی گناہ غلط کام ایسا ہے نہیں جس پہ تنقید نہ کرتے اب یہ ضرور ان تاپ آدمیوں کو کہیں گے کہ شراب نہ پیو انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ آدمی کتنا بڑا ہے اور مملکت ہے اس کے مار دیں گے تو پھر کیا ہوگا اگر ہم لڑیں گے تو شہر میں فساد پھیل جائے گا پورے شہر کے تاپ آدمیوں کا قبضہ ہوگا کیا تو کہتے ہیں شیخ نے دیکھا اور خاموشی سے گزر گیا ہم نے جا کے گھر ارد کیا کہ حضرت آپ تو ہمیشہ غلط کاموں پہ لوگوں کو ٹوکتے ہیں آج آپ نے کچھ نہیں کہا تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ چھوٹا شب ہے اگر میں نے روک دیتا اور یہ غصے میں فوجی اٹھ کھڑے ہوتے اور شہر میں جا کے مسلمان عورتوں کو کچھ کرتے یا مسلمان مردوں کو مار دیتے تو وہ بڑا گناہ جو ہوتا اللہ مجھ سے پوچھتا کہ چھوٹے گناہ پہ کیوں نہیں راضی ہو گئے اور لوگوں کو بڑے گناہ کی طرف ٹکرتے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چھوٹا شر برداشت کرنا پڑتا ہے آدمی اگر چھوٹا شر برداشت نہ کرے تو اس سے بڑا شر پیدا ہو جائے گا بچہ دیر سے آتا ہے باپ مسئلے حسن چپ ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں عمر رہتی ہے وقت ایسا ہے اسے پتا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو اس کے بعد گھر میں اس سے زیادہ کتنا بڑا پھیل جائے گا اس لیے چپ رہو بہتر حدیث سے بھی آ رہا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی انہوں نے اپنے بیٹوں کو دس چیزیں لکھوائی ان میں سے ایک چیز انہوں نے کی انہوں نے کہا جس شخص کی طبیعت میں شر ہو میرے بچوں اس کے چھوٹے شر پہ راضی رہنا اگر اسے چھوٹے شر پہ ٹوکو گے تو کل کو اس سے بڑھ کر شر وہ تمہارے سامنے لے آئے گا اس سے بڑا شر پہ بھگتنا پڑے گا چھوٹے شر پہ خاموش ہو جاؤ تاکہ بڑے شر سے بچ سکو اب جاتا آدمیوں نے مسلمانوں کو مارا کھوپڑیوں کے مینار بن گئے پورا عالم اسلام ہلا دیا اور جس کو خلافت انہوں نے ختم کر دی اور خلیفت المسلمین کو انہوں نے مارنا چاہا تو اب یہ یہ تاثاری ڈرتے تھے ان کے ذہن میں کچھ بھی تھا لیکن خلافت کی بڑی عصمت تھی اور ان کا اگر خلیفت المسلمین کو مارا گیا تو کہیں ایسے نہ ہو کہ آسمان سے عذاب آ جائے کوئی بڑھتا نہیں تھا آگے توسی جس نے بہت بڑا یہ ہنگامہ برپا کیا بڑا پڑھا لکھا بڑا غضب کا پڑھا لکھا تھا اس نے یہ ہنگامہ برپا کیا اور اس کی وجہ یہ ہو گئی کہ مسلمانوں نے قید کر دیا تھا اس نے قید خانے سے کو لکھا کہ آؤ اور بغداد سے حملہ کرو وہاں الفمی جو بادشاہ وزیر اعظم کا سیکٹری ہے وہ بھی میں میرا دوست بھائی ہے ہمارا اور اس کا مطلب سفا گیا ہے تو تم جب آؤ گے تو ہم اپنی سلطنت کے راز تمہیں دے دیں گے ہم تمہیں بتائیں گے کون کون سے راستے سے آنا ہے کدھر کدھر سے آنا ہے مسلمانوں کی کیا کمزوری ہیں الکمی اور دوسری نے یہ ساری داستان گڑھ لی علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں نا کہ میں اپنے پیر و مرشد معروم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں گیا تو میرے پیر و مرشد نے روحانی سفر علامہ اقبال کا اقبال کہتے ہیں کہ پھر میرے پیر و مرشد فلاں جگہ مجھے لے گئے چاند میں لے گئے فلاں جگہ لے گئے فلاں جگہ لے گئے تو ایک جگہ جو پہنچے جہنم جب میرے پیر و مرشد نے مجھے دکھائی تو جہنم ہم حیران ہوئے کہ جہنم کو کیا ہو گیا اللہ نے جنہیں عذاب دینا ہوتا ہے سزا دینی ہوتی ہے جہنم میں کہتے جہنم سے دیا تجھے کیا ہو گیا اس نے کہا دو آدمی مجھ میں ایسے آ گئے ہیں کہ خود مجھے عذاب ہو رہا تو میں نے جہنم سے پوچھا کون آ گیا اس نے کہا میر جعفر اور میر صادق ایک بنگال سے اور ایک دکن سے اس نے کہا تو اقبال کہتے ہیں میں نے جہنم سے کہا کہ تو دو غداروں کی وجہ سے پریشان ہے ہندوستان ایسے ہزاروں غداروں سے بھرا پڑا ہے قوم کے جو غدار ہوتے ہیں اقبال نے بتایا جہنم ان کی وجہ سے عذاب میں آ جاتی ہے یہ اتنے بد وقت ہوتے ہیں ان کا ایک ایک حکم ایک ایک بات ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں آدمیوں کی تقدیر کے فیصلے گویا کہ کر دیتے ہیں تو وہ دو تھے توسی اور الکمی اب وہ خلیفہ کو مارنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا تو اس نے کہا کہ نے پوچھا اب کیا کریں خلیفہ کو کیسے قتل کرنا اس کا چنا قتل کرو تمہارا خیال ہے خون گرے گا تو خدا عذاب دے دے گا تم کمال کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون ان ظالموں نے کربلا میں گرایا اور خدا نے عذاب نہیں دیا تو المسلمین پہ کیا ہوگا چیز اس طرح کرو قالین میں لپیٹو بڑا خوبصورت قالین خلیفہ کو اس میں لپیٹ دیا گیا اور یہ خلیفہ المسلمین کے ساتھ انہوں نے کیا اور اس کا عالمی سطح پہ مسلمانوں پہ اثر پڑا پھر دنیا کی بے رغبتی مال و اموال سے دل کا اٹھ جانا ہر طرف قتل ہر طرف قید ہر طرف خون انسانی کھوپڑیوں کے مینار دیکھ کے لوگوں کا دل سرد پڑے گیا پوری امت میں اس وقت تبدیلی آئی کہ لوگ جس سے نشے اور غفلت میں پہنچ چکے تھے پھر جاگ گئے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑائی بڑائی بڑائی احسان ہے ان عورتوں کا جن عورتوں میں سے شاید آج کسی کا ایک کا بھی نام پتا نہیں ہے ان تاطاروں نے جو بڑے بڑے مظالم کیے مردوں کو مار دیا تو ظاہر ہے معاشرے میں عورتوں کی کثرت ہوگی ان تاطاری عورتوں کو انہوں نے اپنے گھروں میں ڈال دیا اتنا بڑا انقلاب آیا ہے کہ ستر اسی سال کے بعد یہ تعداد خود مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے خلافت قائم کر دی اور پھر جو خلافت قائم کی یہ ترکوں کی خلافت تھی بنو عثمان کی اور عثمانیوں کی خلافت پھر چار سو سال سے زیادہ چلتی رہی یہاں تک کہ انیس سو تیئیس چوبیس میں آگے کمال پاشا نے اس خلافت کو توڑا ہے یہ اصل میں تاطاری پٹھان تھے جنہوں نے اس خلافت کو قائم کیا تھا یہ خاموش انقلاب جو آیا ہے وہ دو تین وجہ سے آیا اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ایک جگہ جا رہے تھے ہر اس کا پوتا خان کا ہر جگہ اس کا حکم چلتا تھا تو جا رہا تھا پتہ نہیں نشے میں تھا مست تھا تو اس نے ایک مسلمان سوفی کو آتے ہوئے دیکھا اور ادھر کے ہنسنے لگا گھوڑے کہنے سوفی تو اچھا ہے یا کتا اچھا ہے بات کبھی کبھی دل میں بیٹھ جاتی ہے کا بادشاہ سلامت جمال الدین صوفی کا نام تھا اس کا بادشاہ سلامت اگر اللہ تعالی حساب نہ لے اور موت ایمان پہ آ جائے تو میں اچھا ہوں اور نہیں تو یہ کتا اچھا ہے اللہ اس سے پوچھے گا تو نہیں یہ بات بادشاہ کے دل کو لگ گئی اس نے کہا مجھ سے آ کے ملنا وہ ایک دن آ کے ملا پھر اسے اسلام کا پوچھا پھر صوفی نے اسے سمجھایا سب چیزیں وہ مسلمان ہو اور کہنے لگا اگر میں اب اسلام کا اعلان کرتا ہوں تو میری سلطنت ہاتھ سے جاتی ہے میں اپنے پوتے کو تیار کر کے جاؤں گا میرے پوتے کے پاس آنا اور یہ تحریر اسے دکھا دینا صوفی کا بھی انتقال ہو گیا صوفی کا کوئی پوتا اس کے پاس گیا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا لیکن جو دو پشتے تین پشتے گزر چکی تھیں عام عوام میں جو انقلاب برپا ہوا تو جتنی لڑکیاں انہوں نے ڈال لی تھی بچے تو ان سے حرام کے ہی پیدا ہوئے لیکن وہ لڑکیاں اتنی اپنے مذہب کے بارے میں پکی تھی پختہ تھی کہ جب اولادیں آگے ہوئی نا تو انہوں نے کہا بچوں تمہارا باپ ظالم تھا اور تم مسلمان ان کا تم مسلمان ہو تمہارا دین اسلام ہے مذہب ہے یوں نماز پڑھو یہ کرو یہ کرو تو نتیجہ یہ نکلا کہ تاجیوں کی اولاد مسلمان ہوگی علامہ اقبال نے جو کہا نا ہے اجان یورش تا کے افسانے سے مل گئے کابے کو نگہ بان سنم کھانے سے یہ ان لڑکیوں کی محنت ہے عزتیں رک گئی لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جینا ہے مسلمانوں کی حکومتوں کو واپس دلانا ہے ان عورتوں نے یہ کردار ادا کیا کوئی نہیں جانتا وہ کون تھی کتنی تعداد میں تھی لیکن پوری نسل اس طرف کو پلٹی ہے یہ موقع تھا جب عالم اسلام میں ایک طرف فلسفے کے بہت بڑے داڑی تھے اور فلسفے کے دائی سے امام راضی رحمت اللہ علیہ راضی عقل کے ذریعے اسلام کے ثابت کرنا ان چیزوں کو ان چیزوں کو اور دوسری طرف عام تباہی اور بربادی نے جو دلوں میں اللہ کی یاد پیدا کر دی تھی اور دل جو مایوس ہو گئے تھے دنیا سے اس سے صوفیہ نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے عشق کی دعوت دی اللہ کے اس میں سادی تھے محققین تھے عہدی تھے یہ معروم تھے مصنوعی والے ان کی شاعری نے آگ لگا دی ہر طرف اللہ کے محبت اور عشق کی چنگاریاں اٹھیں خانقاہیں بنی مشاعر پھیلے اور مسلمانوں میں آہستہ آہستہ عقل اور عشق دو متوازی چیزیں چل پڑی ایک طرف یہ دعوت تھی کہ عقل کے ذریعے اللہ تک پہنچو ایک طرف یہ دعوت تھی کہ عشق کے ذریعے اللہ تک پہنچو اب عقل والے عشق کی کاٹ میں عشق والے عقل کی کاٹ میں لیکن آخر خدا کی محبت اور یہ چیزیں غالب آئیں اور مسلمانوں میں انقلاب لیکن ہمارا زمانہ اس سے بدتر ہو گیا ہے اب عشق کا کوئی عقل کے مقابلے میں عشق نہیں اب عقلی عقل ہے تمام وہ عقلی علوم جن سے جاب دی اور تمام وہ عقلی علوم جن سے پیسہ آدمی کما سکتا ہے کمپیوٹر ہے انجینئرنگ ہے ڈاکٹری ہے فلاں ہے فلاں ہے اب یہ ہر طرف یہ علوم غالب ہیں اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں یقین کی دعوت دے اللہ کی محبت کی دعوت دے لوگوں کو بتائے کہ خدا کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے پہلے عقل کا مقابلہ عشق نے کیا تھا اب عقل ہی عقل ہے دنیا میں ہر طرف اسی لیے معجزات کا انکار وہی کا انکار انبیاء علیہ والسلام کے رسالت کا عقل وہ عقیدے کے اعتبار سے نہیں تو عمل کے اعتبار سے انکار اسی لیے قبر کے حقائق پر ایمان ہے اگر ایمان آخرت پہ ہو اور قبر پہ ہو تو لوگ وہ کرتوت کریں جو آج معاشرے میں ہو رہے ہیں اس لیے کہ آہستہ آہستہ اندر کا ایمان کھوکھلا ہو گیا ہے کسی مسلمان سے پوچھو آخرت آنی ہے وہ کہے گا جی بالکل آنی ہے قبر میں عذاب ہوتا ہاں جی، ہوتا ہے ہے بالکل اور اس کے عمل کو دیکھو <clears throat> تو وہ عمل کافروں سے بدتا ہے کافر سے پوچھو قبر آخر کہتا ہے کوئی چیز نہیں لیکن اس کا عمل صرف بھی اچھا ہے کہ مسلمان اس سے بھی کم درجے میں کئی جگہ پر چلا گیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایمان عملی زندگی میں نہیں رہا صرف عقیدے کی حد تک محدود رہ گیا اور عقیدہ بھی جیسا ہے ایسے تو عقل اور عشق کسی زمانے میں آپس میں ٹکرا اس لیے معروم رحمت اللہ علیہ بار بار عقل پہ تنقید کرتے ہیں راضی بار بار عقل کی طرف لاتے ہیں لیکن ہمارے دور میں صرف عقل کا غلبہ رہ گیا ہے وہ عشق اس کے مقابلے میں نہیں رہا ان شاء اللہ باقی باقی آئندہ آئندہ تو آٹھ آٹھ محرم آ جائے گی جی آٹھویں نمی آٹھ کا ہو سکتا ہے نو دس کا نہیں کا نو کا ٹھیک ہے آٹھ